بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اور جب تارے جھڑ پڑیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر ابل پڑیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الكریم اے انسان تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا پھر تیرے آزا کو درست کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا بل بالدين مگر افسوس تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو وہ کم حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں یعنی معزز ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور بد کردار دوزخ میں يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے وما هم عنها بغائبین اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے وما ادراك ما يوم الدین اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے ثم ما أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے یوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله جس روز کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا